عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کا ایک نیک بندہ اسحما فوت ہو گیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہماری امامت کرائی اور اس کی نماز جنازہ ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو آٹھ